ذبح ہونا سعادت ذبح کرنا سعادت اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح ہونا بھی سعادت اور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنا بھی سعادت حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹوں کی قربانی پیش فرمائی ان میں سے اکثر کو اپنے ہاتھ مبارک سے نہر فرمایا وہ اونٹ خود آگے بڑھ بڑھ کر شوق اور بیتابی سے اپنے گردن پیش کرتے تھے قربانی بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے اسی لیے شیطان کے کارندے مسلمانوں کو قربانی سے روکتے ہیں کوئی کہتا کہتا ہے گوشت ضائع جاتا ہے کوئی کہتا ہے اس رقم سے غریبوں کا علاج کرا لو وہ اپنی عیاشیوں اور بدماشیوں میں سے تو ایک پائی کی کٹوتی کو تیار نہیں بس مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور کرنے کے لیے درد بھری باتیں بناتے ہیں بس اتنا یاد رکھیں ہم بندے ہیں ہمارا کام ان کا حکم ماننا ہے اگر اپنے ذہن سے اپنا دین بنائیں گے تو مارے جائیں گے کیونکہ ذہن ناقص ہے وہ تو یہاں تک کہہ سکتا ہے کہ تم پیدا ہی نہ ہو تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو بس قصہ ہی ختم قربانی کے مخالفین نے لاکھ زور لگا لیے مزید بھی لگا رہے ہیں مگر قربانی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے خاص اور پسندیدہ ترین اعمال میں سے ہے اسی لیے تو اتنی سازشوں کے باوجود ماشاء اللہ قربانی بڑھتی ہی جا رہی ہے وہ کون سی سازش ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے بڑی ہو کوئی نہیں کوئی نہیں اللہ ہی بڑا ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے سیٹھ بننا چاہتے ہیں کیا آپ سیٹھ بننا چاہتے ہیں انگریز منحوس کا جب بر صغیر پر راج تھا تب سیٹھ اسے کہتے تھے جس کے پاس ایک لاکھ روپے ہوں روپیہ اس وقت مضبوط تھا ہمارے مرشد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا پورا لشکر دو روپے میں دو وقت کا کھانا کھا لیتا تھا آج کل سیٹ وہ جس کے پاس بے شمار روپے ہوں اب آپ کے پاس ہمت ہو تو ایک کام کریں بال مونڈنے والی مشین لے کر کسی بکرے دمبے اور گائے کی صرف ایک ہاتھ برابر بال کاٹیں ان کو شاپر میں ڈالیں گھر لے جا کر ان کو شمار کریں کہ کتنے ہیں بہت مشکل ہے نا ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا قربانی کرنے والے کے لیے قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی سبحان اللہ اتنی بے شمار نیکیاں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ میں شک کرنا کفر بس اخلاص کے ساتھ ایک قربانی کی تو سیٹھ بن گئے سیٹھ بے شمار نیکیوں کے مالک سیٹھ بھائیوں یہ عظیم موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے دل کھول کر قربانی کریں زیادہ سے زیادہ قربانی کریں